فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم ۖ فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله كم من فئة فئة قليلة غلبت كثيرة بإذن الله مع پس جب تالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والے ہیں جس نے اس میں سے پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھرے لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا طالوت ایمانداروں سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہیں سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے تالوت کے لشکر کا امتحان اب واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے تالوت کی بادشاہت تسلیم کر لی اور وہ انہیں لے کر جہاد کو چلے سدی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ان کی تعداد اسی ہزار تھی راستے میں تالوت نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی اس کا نام نہرو شریعہ تھا تالوت نے انہیں ہوشیار کر دیا کہ اس نہر کا پانی کوئی نہ پیے اگر پی لے گا تو میرے ساتھ نہ چلے ایک آدھ گھونٹ اگر کسی نے پی لیا تو کچھ حرج نہیں لیکن جب وہاں پہنچے پیاس کی شدت تھی نہر پر جھک پڑے اور خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا مگر کچھ لوگ ایسے پختہ ایمان والے بھی تھے کہ جنہوں نے نہ پیا مگر ایک چلو بھر بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک چلو پینے والوں کی تو پیاس بھی بجھ گئی اور وہ جہاد میں شامل رہے لیکن خوب پیٹ بھر کر پینے والوں کی نہ تو پیاس بجھی نہ وہ قابل جہاد رہے سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی ہزار میں سے چھہتر ہزار نے پانی پی لیا صرف چار ہزار آدمی حقیقی فرما بردار نکلے صحیح بخاری کی حدیث میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد بادشاہ کے اس فرما بردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا تھا یعنی تین سو تیرہ یہاں سے پار ہوتے ہی نافرمانوں کے چھکے چھوڑ گئے اور نہایت بزدلانہ پن سے انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا اور دشمنوں کی زیادتی نے ان کے حوصلے توڑ دیے صاف جواب دے بیٹھے کہ آج تو ہم جالود کے لشکر سے لڑنے کی طاقت اپنے میں نہیں پاتے گو سرفروش مجاہد علماء کرام نے انہیں ہر طرح ہمت بندوائی واز کیے فرمایا کہ قلت و کثرت پر فتح موقف نہیں صبر اور نیک نیتی پر ضرور اللہ کی امداد ہوتی ہے بارہا ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر لوگوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو نیچا کر دکھایا ہے تم صبر کرو طبیعت میں استقلال اور عزم رکھو اللہ کے وعدوں پر نظریں رکھو اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہاری امداد کریں گے لیکن تاہم ان کے سرد دل نہ گرمائے اور نہ ان کی بزدلی دور ہوئی